آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پاتھ پر نیند آئے گی سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی یہ زمین تب بھی نگل لینے پا آمادہ تھی پہاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے ان مشینوں کو خبر ہے نہ مکانوں کو خبر ان دنوں کی جو گفاؤں میں گزارے ہم نے صرف خاکہ تھا جو سچ پوچھو تو خاکہ بھی نہ تھا جس سے یہ یہ ایوان اتارے ہم نے ہاتھ ڈھلتے گئے سانچوں میں تو تھکتے تھے نفس کے بعد نئے نفس نکھارے ہم نے کی یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند بامدر اور ذرا اور سنوارے ہم نے آندیاں توڑ لیا کرتی تھی شمو کی لمیں جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے آندیاں توڑ لیا کرتی تھی شمو کی لمیں جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے بن گیا قصر تو پہرے پر کوئی بیٹھ گیا بن گیا قصر تو پہرے پر کوئی بیٹھ گیا سو رہے خاص تعمیر لیے اپنی نسلس میں لیے محنت کی تھل بند آنکھوں میں اسی قسم کی تصویر لیے ارے دن پگھلتا ہے اسی طرح سروں پر اب تک رات آنکھوں میں کھٹکتی ہے سیاسی لیے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے آج کی رات نہ فٹ پاتھ پر نیند آئے گی سب اٹھو میں بھی اٹھوں تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی واہ واہ واہ